فتنہ و فساد کے خلاف جنگ منکر کی اس دوسری قسم کو جس کے خلاف اسلام میں قوت استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے پہلی قسم سے ممتاز کرنے اور اس کی نوعیت کو زیادہ واضح کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتنہ اور فساد کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے چنانچہ ان تمام آیات میں جن میں منکر کے خلاف جنگ کی اجازت دی گئی ہے یا جنگ کی ضرورت ظاہر فرمائی گئی ہے یا اسے بزور شمشیر مٹانے کا حکم دیا گیا ہے آپ کو منکر کے بجائے یہی فتنہ اور فساد کے الفاظ ملیں گے ترجمہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے ترجمہ اللہ اگر لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو زمین فساد سے بھر جاتی ترجمہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا ترجمہ اور فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے ترجمہ جو کوئی کسی شخص کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد پھیلایا ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ترجمہ انہوں نے فتنہ پھیلانا چاہا تھا ترجمہ جب کبھی فتنہ کی طرف واپس جاتے ہیں تو اس میں خود بھی شامل ہو جاتے ہیں ان تمام آیات میں اسی منکر کو فتنہ اور فساد کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تمام منکرات میں یہ فتنہ اور فساد ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا استحصال بغیر تلوار کے نہیں ہو سکتا